یقین کا روشن دان اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچا یقین عطا فرمائیں اللہََََََََََ نَس یقین صادقہ سچی اور یقینی کتاب یعنی قرآن کریم میں تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے یقین کا اعلان کرو کلئی یوسی بنا الَََََََََََََ قطب اللہ لنا کہہ دیجئے ہمیں کوئی حالت نہیں پہنچ سکتی مگر صرف اور صرف وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے کوئی مصیبت کوئی آفت کوئی خیر کوئی شر جو ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا وہی ہمیں پہنچے گا اللہ تعالیٰ پر یقین عظیم ترین نعمت ہے کسی نے بڑے مزے کی بات فرمائی ہے کہ پریشانیوں اور سوچوں کی گچھڑی اپنے سر پہ نہ لا دو جیسے ہی کوئی پریشانی دماغ پر حملہ آور ہو کہ فلاں کام کیسے ہوگا فلاں مسئلہ کیسے حل ہوگا وغیرہ وغیرہ تو زیادہ نہ سوچو بہت سوچو گے تو دماغ پھٹے گا دل غمگین ہوگا اور حاصل کچھ نہ ہوگا بس فوراً کہو کہ میرا اللہ موجود ہے میرا رب تعالی موجود ہے میرا کار ساز وکیل شان ہوں موجود ہے میں یہ مسئلہ یہ پریشانی ان کے سامنے پیش کر کے حل کرا لوں گا بس شیطانی حملہ ختم دن رات میں یہ بار بار کرنا پڑے گا پھر یقین کا روشن دان کھلے گا ہم اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے پھر سوچ سوچ کر حل کان ہونے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالی ہمارا ہر مسئلہ حل فرما سکتے ہیں تو پھر ان کے سامنے پیش کرنے میں تاخیر کیوں یقین کی یہ کیفیت حاصل کرنے کی محنت کریں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگیں اور دوسرے مسلمانوں تک بھی اس دعا کی دعوت پہنچائیں